میرے نبی نے کہا تم رومیوں سے لڑو گے ڈبل اجر پاؤ گے تم ترکوں سے لڑو گے ان کے چہرے ایسے تھے تم خوج اور کرمان سے لڑو گے تم دجال سے لڑو گے میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے جہاد قتال ختم ہے یہ جہنمی لوگ ہیں اللہ کے نبی نے مجاہد کے ذکر کی فضیلت کو بیان کیا مجاہد کے روزے کی فضیلت کو بیان کیا مجاہد کے چلنے کو بیان کیا مجاہد کے پاؤں کی مٹی کو بیان کیا مجاہد کے غبار کو بیان کیا مجاہد کے گھوڑے کے ہن ہنانے کو بیان کیا مجاہد کے گھوڑے کے اچھلنے کودنے کو بیان کیا مجاہد کے گھوڑے کی لید اور پیشاب کی فضیلت کو بیان کیا اللہ کے نبی نے شہید کے خون کو بیان کیا شہید کے زخموں کو بیان کیا اللہ کے نبی نے مجاہد مجاہد کے ذکر کو بیان کیا کی تصویر کو بیان کیا مجاہد کو لڑنے کا طریقہ سکھایا مجاہد کو پلٹ کے حملہ کرنے کا طریقہ سکھایا مجاہد کو گھوڑے کی قسمیں بتائی کس گھوڑے پہ بیٹھ کے کیسے لڑو گے مجاہد کو تیروں کی قسمیں بتائی کون سا تیر اچھا ہے کون سا تیر کیسے لگتا ہے پھر تیر بنانے کی فضیلت بتائی پھر تیر پکڑوانے کی فضیلت بتائی پھر تیر مارنے کی فضیلت بتائی پھر میرے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تلوار سکھائی تلوار چلانے کا طریقہ سکھایا تلوار کی قسمیں بتوائی تلوار کی فضیلت بتائی تلوار کے نیچے جنت کا ہونا بتایا تلوار کی چمک کی فضیلت بتائی میرے نبی نے زیرہ بتائی میرے نبی نے کمان بتائی میرے نبی نے تیر بتایا میرے نبی نے سر کی جنگ کی ٹوپی بتائی میرے نبی نے مجاہد کے چلنے کو بتایا حملہ کرنے کو بتایا مجاہد کے تھکنے کو بتایا مجاہد کے پیاس کے مجاہد کے پیاسا ہونے کو بتایا مجاہد کی فتح کو بتایا مجاہد کی شکست کو بتایا مجاہد کی قبر کو بتایا مجاہد کی حشر کو بتایا مجاہد کی جنت کو بتایا مجاہد کی حوروں کو بتایا مجاہد کے فلمان کو بتایا مجاہد کی رب کو زیارت کیسے ہوگی یہ بتایا مجاہد رب سے کیسے کہے گا اللہ مجھے واپس بھیج شہادت کا مزہ دوبارہ چکھا اس کا منظر کیسے ہوگا رب کا جواب کیسا ہوگا مجاہد کے گھر والوں کا مسئلہ کی بیوی کا مسئلہ کیسے ہوگا مجاہد کے سامان کا مسئلہ کیسے ہوگا نبی سب کچھ سکھا کے بتا گئے اور کہہ گئے جہاد جاری جاری رہے رہے گا گا قیامت تک پھر ایک آیا اس نے کہا جہاد ختم ہو جائے گا گجرا والا والوں بتاؤ نبی کی طرف کھڑے ہو گئے یا کرانے کی طرف کھڑے ہو گئے مدینہ کی طرف کھڑے ہو گئے یا قادیان کی طرف کھڑے ہو گئے آقا مدری کے پاؤں میں آؤ گے یا مرزا ملہون شوگر کے مریض کے گندے پاؤں میں آؤ گے فیصلہ کرو محمد عربی کے ہو یا غلام قادیانی کے ہو